ضلالة ضلالة وكل في النار فعوذ بالله السميع من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض ملاح للمتقين بزرگان دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یہ سور عمران کی آیت نمبر ایک سو تینتیس پڑھی گئی ہے اور آج خطبے کا یہی موضوع ہے جنت اس کی کچھ خوبیاں اس کی نعمتیں اور اہل جنت کو اللہ رب العالمین نے کن کن انعامات سے نواز رکھا ہے انہی تمام چیزوں کا تذکرہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اہل جنت میں شامل کر لے ہم تمام مسلمانوں کا ایمان بالآخرت ہے کہ قیامت کے دن اللہ اللہ تعالیٰ ایک قیامت کا دن لائے گا سولین والا سب کو وہی غل قبور و بوفرت قبریں افھیڑ دی جائیں گی اور سارے اولین والا آخرین اکٹھا ہوں گے رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے اور زندگی بھر کے حساب کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا ایک ایک لمحے کا حساب کتاب ہوگا حساب کتاب کے بعد فریقوں فی الجنت و فریقوں فی شعیر ایک گروہ جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اور جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ تو جنت میں جائیں گے اور جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے گئے اور جن کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا ہلکا ہو گیا وہ جہنم میں جائیں گے جیسے کہ رب العالمین فرماتے ہیں فریق فی جنت و فریق شعیر تو ہم تمام لوگوں کا جنت پر ایمان ہے کہا جاتا ہے الجنت حق والنار حق کن جنت حق ہے جہنم حق ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں ایمان گئے رکھتے ہوئے جنت و جہنم پر ایمان یقین رکھنا ہے اسی جہنم ہے کہ ہر وقت انسان کو کے دل میں رغبت ہونی چاہیے اور جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور جہنم سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ان تمام اعمال سے ہمیں باب رہنا چاہیے جو انسان کو جہنم تک پہنچانے والے ہوا کرتے ہیں جنت کے معنی اصل میں آتے ہیں چھپی ہوئی چیز کی جو چیز لوگوں کے نگاہوں سے اوجھل ہو کسی پر پردہ ڈال کر کے اس کو چھپا دیا گیا ہو اس چھپی ہوئی چیز کو اصل میں عربی زبان میں جنت کہتے ہیں اسی لیے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں جنین کہتے ہیں وہ چھپا ہوا ہے کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے انسان کے دل میں انسان کے سینے میں اللہ رب العالمی نے دل رکھا ہے اور دل کو چاروں طرف سے چھپا دیا ہے اس لیے عربی زبان میں دل کو جنان بھی کہا جاتا ہے ایک تو قلب ہی ہے قلب ہے فعاد ہے اور ایسے ہی دل کو جنان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو بھی اللہ رب العالمی نے چھپا دیا ہے عربی ہمارے ہمارے اور آپ کے ہاں ایک مخلوق ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی ہے جن کو جن کہا جاتا ہے اصل میں ان کو بھی جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہم کو نظر جلدی نہیں آتے ہر وہ چیز جو چھپا دی گئی ہو جو ہمارے نگاہوں سے اوجھل کر دی جائے جو کسی پردے میں گھیر کر کے نگاہوں سے نگاہوں سے محروم کر دیا جائے اسی چیز کو اصل میں کہا جاتا ہے جنت اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ پڑھیں گے پرما جن علیہ لے جب رات چھپ گئی تو جنت کے معنی اصل میں آتے ہیں چھپنے کے عربی زبان میں یہ جو آپ کا گارڈن ہوتا ہے باغیچہ ہوتا ہے اس کو بھی اصل میں جنت کہا جاتا ہے جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ باغیچے میں اتنے درخت لگا دیے جاتے ہیں کہ درخت چاروں طرف سے چھا جاتے ہیں کوئی انسان اوپ درختوں کے اوپر سے دیکھنا چاہے تو اس کو زمین نظر نہیں آتی پورے گارڈن کے اور باغیچے کے زمین کو چھپا لیتے ہیں کنارے کنارے اگر درخت لگا دیے جائیں تو باہر والوں کو باغیچے کے اندر کی چیزیں نظر نہیں آتی چھپ جاتی ہیں اسی لیے عربی زبان میں یہ ہمارا جو گارڈن ہو اور باغیچہ ہوتا ہے اس کو بھی جنت کہا جاتا ہے شریعت کے اصطلاح میں شریعت کے اصطلاح میں دار ہاں، اور دار جو ہے انسان نے زندگی میں جو نیک امال کیا ہے اور جو اچھائیاں کی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کر کے ان جن کی مفرت اور بخشش کر کے ان کے نیک اعمال کی برکت سے جس ٹھکانے پر رکھے گا جو ان کی نیکیوں کا بدلہ مل رہا ہے جس جگہ وہ داخل کیے جائیں گے جو باغیچہ ہوگا یا جو محل ہوگا شریعت کے اصطلاح میں اس کو جنت کہا جاتا ہے جیسے برائی کرنے والے جو برائی کرتے ہیں ان کو بطور سدا کے جو جگہ دی جائے گی اس کو دار العذاب کہا جاتا ہے وہ جہنم ہے ایسے ہی نیک لوگ جو نیک امال کرتے ہیں نیکیوں کا بدلا دے کر کے انہیں جس جگہ داخل کیا جائے گا اس کو اصل میں <coughs> جنت قرآن میں دار الشراب کہا گیا ہے مختلف نام دیے دار القرار قرآن میں کہا گیا ہے اسی کو اصل میں جنت کہا جاتا ہے اور جنت اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کیونکہ ہمارے نگاہوں سے وہ جنت بھی بالکل اوجھل ہے جنت کو اس لیے جنت کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جو ہمیں گھر ملے گا وہ گھر دنیا والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے کوئی اس کو دیکھ نہیں پاتا اللہ رب العالمین نے اس کو چھپا رکھا ہے اسی لیے اس ہمارے گھر کا مستقین کے گھر کا اور مستقین اور نیک لوگوں کو جو ٹھکانا آخرت میں ہوگا اسی کو اصل میں جنت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو اتنی خوبیاں اور اتنی نعمتوں والی بنایا ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ اس کی خوبیاں بیان کر سکتا ہے اگر ساری دنیا کے لوگ سارے اولین آخرین اکٹھا ہو کر کے جنت کا کوئی نقشہ اور جنت کی کوئی خوبی بیان کرنا چاہیں تو بیان نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے جنت کو بنایا اور جنت کی خوبیاں بھی اچھی طرح سے جانتا ہے اس نے قرآن اور اپنے نبی شام کے احادیث کے ذریعے بہت ساری خوبیاں بیان کر دی گئی ہیں امام فرمی رحمت اللہ علیہ بسند نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اب ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نما سے کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو کس چیز سے پیدا کیا تو آپ نے فرمایا من المان تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا میں نے کہا یا رسول اللہ وما الجنت وما بنا اوہا اچھا جنت کو اللہ نے کس سے پیدا کیا کیا جنت کو بھی اللہ نے بنایا تو پانی سے بنایا یا کسی اور چیز سے بنایا آپ نے ساتھ اللہ اکبر یہ جنت ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں جس کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں جس کے لیے ہم ایمان اور اسلام قبول کیے ہوئے ہیں جنت کی خوبی اللہ کے رسول نے ساتھ روایا اے ابو ہو تم یہ پوچھتے ہو کہ دنیا کی ساری مخلوقات کو اللہ نے کس سے پیدا کیا تو میں کہتا ہوں تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا اور تم پوچھتے ہو اللہ نے جنت کس سے بنایا تو جنت کس سے بنایا ذرا وہ سنو بس ایک مختص حدیث ہے ورنہ جنت کی خوبیاں اور جنت کیسے بنائی گئی کیسے تیار کی گئی اس کا بیان ایک خطبے میں نہیں ہو سکتا نبی علیہ نے ساتھ رمایا اے ابو ہو تم پوچھتے ہو کہ جنت اللہ نے کیسے بنایا تو سن لو اللہ اکبر لب نہ تم لب نہ تم من وبل نے اللہ رب العالمین نے جب جنت بنانا شروع کیا تو یہ تابوک سے جنت نہیں بنایا یہ سیمنٹ کے گارے سے اللہ نے جنت نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو دیواریں بنائی ہے وہ اتنی بہترین بنائی ہے کہ ایک جنت کی دیوار میں پہلے ایک اینٹ سونے کی اس کے اوپر ایک اینٹ چاندی کی اللہ نے رکھا ہے پھر اس کے بعد تیسری اینٹ سونے کی اور چوتھی اینٹ چاندی کی اللہ رب العالمین نے چاند جنت کی دیوار جو کھڑی کی ہے وہ سونے اور چاندی کے اینٹوں سے اللہ اکبر یہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو جنت مل جائے اور یہ مقام دیکھنا نصیب ہو جائے آپ نے ساتھ رہے ہیں ابو ہرا تم پوچھتے ہو الجنت وما بنا ہوا جا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے جنت کس سے بنائی ہے تو سنو اللہ رب العالمین نے لب لب نہ نہ تم تم صرف اللہ نے جنت کی دیوار جو بنائی ہے وہ سونے اور چاندی کی بنائی ہے ایک اینٹ سونے کی ہوتی ہے اور دوسری اینٹ چاندی کی ہوتی ہے پھر لازمی چیز ہے عید پر عید جب رکھی جاتی ہے تو اس کے لیے سیمنٹ اور گارے کی ضرورت پڑتی ہے یا ابا ہو وہ میرا تو مسکل اکبر اور اللہ رب العالمین نے سہنے اور چاندی کی اینٹوں کے درمیان جو گارا بنا کر کے رکھوایا ہے وہ مشک امبر کا ہے یہ ہے میں میری پھر آپ نے ساتھ آیا وہاں سباؤ وہاں ابو ہو رہا دیوار تو سونے اور چاندی کی ہے دارا اللہ نے مشکل کا بنایا ہے اور جو کنکری ڈالا ہے کنکری ہے وہ پتھر کی نہیں بلکہ لولو اور یاقوت کی کنکریاں ہیں وہ آپ نے ساتھ رہا وتر بتوہا فرق اور اس کا فرق جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ بھی ٹائلوں کا نہیں ہے پتھروں کا نہیں ہے سنگ مرمر کا نہیں ہے یہ چیزیں اس لائق نہیں کہ ہاں جنت ان سے بنائی جا سکے جنت کا مقام بہت ہی اونچا بڑا ہے اسی لیے آپ نے ساتھ روایا وہ تو رب العالمین نے ان کی زمین اور فرش جو بنایا ہے وہ زعفران سے بنایا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیں ایک چیز یاد رکھیں یہ سونا اور چاندی کی اینٹیں ہیں مشک امبر کا دارا ہے اور سفران کی سا فرش اور زمین ہے وہ سونا اور چاندی بھی دنیا کا نہیں ہے مارکیٹ کا بکنے والا اور وہ اس کے اندر بھی دنیا کے کسی پرفیوم کی دکان کا خریدا ہوا نہیں ہے اور وہ زعفران کسی مارکیٹ اور سپر مارکیٹ کا نہیں ہے سونا اور چاندی جس اینٹ سے جنت کی دیوار ہے وہ بھی جنت ہی کا سونا اور شادی ہوگا وہ اور وہ اس کے اندر بھی اوسفران یہ صرف نام سن لو ان کی خوبیاں کتنی ہوگی وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا کیوں وہ اس کے اندر زعفران بھی جنتی ہوگا نبی رہے سراس نام نے ساتھ نمایا اب ہو رہے نا یہ تو جنت کی دیوار ہے اور یہ جنت کا فرش ہے اور جنت کی دیواروں کا گارا ہے اور سنو من داخلہ اللہ تعالیٰ سب کو داخل کر دیے اور من داخا رہا ابو ہریرا جو اس خوش نصیب اس جنت میں داخل ہو گیا یعنی ابو ہمیشہ مزے کی زندگی گزارے گا ایس کی زندگی گزارے گا اس کو کسی بھی قسم کی کوئی کمی اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی یگ آمو وہ ایش ہی ایش میں رہے گا کتنا بڑا ایش بھائی اللہ اکبر حدیثوں کے اندر آتا ہے اس کا ایج بھی ایسا ہوگا کہ اگر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی بہترین قسم کا پرندہ اللہ تعالیٰ بھیج دے گا وہ اس کی جنتی کے سامنے جنتی للچا جائے جب وہ جنتی للچا جائے گا واہ اس کا تو کباب بڑا بہترین ہوگا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آتے ہی وہ پرندہ ہی کباب بن کر اس کے سامنے اسی وقت حاضر ہو جائے گا جنت وہی ہے کہ جنت میں جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں مل جائے گا تمہیں بس خواہش کرنے کی دیری ہے ہاں ملنے کی دیری نہیں ہے اگر انسان کو ایس کا یہ عالم ہے اللہ نے فرمایا اگر انسان جنت میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سوچتا ہے بس اپنے دل میں اتنا خیال کرتا ہے کہ فنا دوست سے ہم ذرا ملاقات کر کے آئے دل چاہ رہا ہے وہ سوچے گا کہ ہم ہر دوست سے ملاقات کر کے آ جائیں یہ سوچتا ہی ہوگا ابھی اس کی سوچ مکمل نہیں ہوئی ہوگی اتنے میں توبا نامی درخت ہے جنت کے سینٹر میں اس کی ایک شاخ چلے گی اور اس کی شاخ میں بہترین قسم کے کپڑے پریس کیے ہوئے لٹکے ہوں گے اور وہ شاخ اس کے سامنے آئے گی اپنا پرانا کپڑا نکالے پہنا ہوا اور یہ نیا جوڑا استعمال کر لی ابھی جوڑا پہن کر کے تیار ہوا اتنے میں درد کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا کھول کر کے نکلا تو فرشتہ بہترین قسم کی سواری لے کر کے دروازے پر حاضر ہے کہا بھائی وہ آپ اپنے دوست سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اللہ نے ہمیں بھیج دیا ہے کہ آپ کو وہاں تک پہنچا دیں جنت کی نعمتوں کا کوئی تصور نہیں کر سکتا آپ نے ساتھ میں اے ابو را من داخلہ یا نہ جو داخل ہوگا وہ ایس ہی ایس میں ہوگا کبھی اس کو کوئی تکلیف اور مشقت پیش نہیں آئے گی وہ حلت لاجموش اور انسان جو جنت میں داخل ہوا ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہوگا ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہوگا کبھی اس میں موت نہیں آئے گی کہ موت آ جائے جنت اس کی چھن جائے اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان جنتی سارے کے سارے بڑے بے قرار ہوں گے بہت ہی زیادہ پریشان ہوں گے کہ ہائے جنت تو مل گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے یا کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے ہم جنت سے نکال دیے جائیں وہ جب موت سے اب ڈرتے ہوں گے اور جہن بھی رب بنا اے رب تو نے ایک مرتبہ ہم کو موت دیا ہے ایک مرتبہ اور موت دے دے تاکہ جہنم کی تکلیف سے نجات پا جائے دونوں جہن بھی موت کو طلب کر رہے ہیں اور جنتی موت سے خوف زدہ ہیں نبی رہے صاحب شاہ میرے ساتھ رواتے ہیں العالمین کی طرف سے آواز لگائی جائے گی یا اہل جنا یا اہل الجنہ یا اہل الجنہ اے جنتیو فرسٹ ایک جب آواز سنیں گے سارے جنتی اوپر کی طرف نگاہ اٹھائیں گے اور ان کی نگاہ جب اٹھائے گی <clears throat> تو آپ جنتی دیکھیں گے کہ دیوار بہت بڑی ہے جنت و جہنم کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار ہے اور اس دیوار پر دو دمبے کھڑے کر دیے اور اس دیوار پر دو دمبے کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد رمائیں گے جنت تم کیا خوف کر رہے تھے کس میرا بھر پریشان تھے جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ پریشانی بات پر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے اور یہ جنت چھن جائے جیسے دنیا کا سارا ایس موت کی بنا پر ختم ہو گیا یہ جنت کا ایس بھی ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ روائیں گے یہ جانور تم دیکھ رہے ہو کہیں گے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے دمبا نظر آئے اللہ تعالیٰ اس کو گرائیں گے اور اس کی گردن کاٹ کر کے جمع کر دیں گے اور فرمائیں گے یاد رکھو یہ دمبا نہیں ہے یہ تمام تمہاری تمام جنتیوں کی موت ہے ہم نے موت کو موت دے دیا لکم خرود اللہ مئوا اب بنداس اور بے فکر ہو کر کے جنت میں رہو اب تمہیں کبھی موت آنے والی نہیں ہے ادھر جہنمی پریشان ہوں گے اور اب جنتی مانگتے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے اللہ نے موت دے دے تاکہ جہنم کی تکلیف سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ بلند آواز سے پکارے گا یا اے جہنمی ہو جب اٹھائیں گے تو دیکھیں گے ایک دیوار ہے اور دیوار پر ایک دمبا کھڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اہل جن جہنم دو تم بتا سکتے ہو ایک کیا کھڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ایک دمبا ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ فرمائیں گے تم لوگ کیا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ موت ہم کو دے دے تاکہ جہنم کے عذاب سے ہم بچ جائیں اب اس سے زیادہ برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس دمبے کو گرائیں گے اور فرمائیں گے دیکھو یہ دمبا جو میں نے جمع کر دیا ہے یہ تم تمام جہنمیوں کی موت ہے آج تمہاری موت کو موت دے دیا گیا اب ہمیشہ تم کو اس میں رہنا ہے اب کبھی دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو جہنم سے بچائے میرے بھائیوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابو ہو جو اس جنت میں داخل ہو گیا وہ تو ہمیشہ میں رہے گا لا جب وہ کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھائے گا لیکن اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ایس میں ترمیدی اور ملتی جلتی روایت صحیح مسلم کی بھی ایسے آئی ہوئی ہے نبی رہے ساتھ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دنیا میں بھی ہمیں ہم پر فضل و کرم کرے اور جنت کے آمان کرنے کی توفیق دے اور کچھ رہے تہ گناہ رہ جائیں تو عرض کے میدان میں اللہ وہ بھی مغفرت کر دے نبی رہے ارشاد سماتے ہیں کہ قیامت کے دن دو مسلمان دو مرد مومن جو اپنے کچھ گناہوں کی بنا پر اپنی کوتاوں کی بنا پر اپنے کچھ نافرمانیوں کے بنا پر جہنم میں چلے گئے ہیں بہت چیختے ہوں گے بہت چلاتے ہوں گے جہنم میں جہنم کا داروگا آئے گا اور کہے گا رب العالمین وہ دو بندے تیرے ہیں بدائی تو ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہیں لیکن رب العالمین وہ اپنی تکلیف سے بڑے چلا رہے ہیں بہت سیکھ رہے ہیں بار بار تجھ سے دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان دونوں مسلمانوں کو نکال لاؤ جب دونوں مسلمان لائے گئے اور دونوں بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بتاؤ کیا چلا رہے تھے کیا شور مچا رہے ہوتے اللہ تعالیٰ جہنم میں بڑی تکلیف ہو چکی ہے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں کچھ گنا ہوئے ہم سے کچھ نتیجہ ہی دنیا میں ہم سب گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور ساتھ سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ رب العالمین بے انتہا تکلیف اٹھا چکے ہیں اب اس سے زیادہ جہنم میں رہنے کی ایک ہمت نہیں ہے اسی لیے چلا رہے ہیں کہ کہ تو ہمارے اوپر رحم کر جائے نبی رہتا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں بندوں کہتے ہیں اب دوبارہ تمہاری آواز سنائی نہ دے چیخنا چلانا اب ہم خبردار نہیں کرنا جہاں سے آئے تھے اسی جگہ تم دونوں پھر واپس چلے جاؤ نبی رہا رشاط فرماتے ہیں دونوں بندوں میں سے دونوں سوچتے ہیں یہ رب کا حکم ہے دنیا میں رب کو نہیں دیکھا تھا صرف رب کے حکم ہم نے سنا تھا اور وہاں رب کی فرمانی کیا تو اتنے دن تک مجھے جہنم میں جلنا پڑا کہیں ایسا نہ ہو اب رب کے سامنے رب کی نا فرمانی کر دیں گے تو بے انتہا ہمارا رو ہم سے گدبناک ہوگا اس لیے خیر یہی ہے بہتر یہی ہے کہ رب کہتے ہیں پھر دوبارہ اپنے ٹھکانے پر جہنم میں چلے جاؤ چلا جانا ہی بہتر ہے دونوں واپس جا رہے ہیں نبی ساتھ رواتے ہیں کچھ دور جانے کے بعد ایک تو کھڑا ہو گیا اور دوسرا آگے کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے اور قریب ہے کہ جہنم میں داخل ہو جائے اور اس مندر پر پہنچ جائے جہاں وہ جل رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کہے وہ کہ اس کے غضب پر غالب ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو بلاتا ہے اور دونوں سے پوچھتا ہے میاں میں نے تم کو حکم دیا دونوں کو کہ جہنم میں چلے جاؤ تو بتاؤ کچھ دور جانے کے بعد تم کیوں رک گئے تھے بتاؤ تم کیوں وہاں ٹھہر گئے اپنے ساتھی کی طرح سیدھے جہنم میں کیوں نہیں گئی تم کہتا ہے اللہ تعالیٰ حکم تو ہوا جا رہا تھا لیکن کچھ دور جانے کے بعد ہمیں یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا نہیں کہ ایک مرتبہ جہنم سے نکال لے تو دوبارہ پھر واپس کرے یہ سوچ کر کے میں ٹھہر گیا اللہ یہ آپ کی رحمت کے تقاضے کے خلاف ہے اللہ فرماتے ہیں اس کو بلا رہا ہوں آیا اچھا میاں تم کیوں چلے جا رہے تھے اپنے ساتھی کی طرح تم کیوں تم کیوں نہیں ٹھہرے رہے ہے اللہ تعالیٰ بات اصل یہ دنیا میں تیری نافرمانی کے مزہ تک لیا ہے آخرت میں میں نے سوچا بہتر یہی ہے کہ جو رب کہیں جہنم ہی میں لوٹ جانے کا حکم دے دیں کتنا ہی مشکل حکم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی میں ہماری نجات ہے یہ سوچ کر کے میں واپس چلا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ ہنس پڑتے ہیں اور رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ ہم نے تم دونوں کی مفرت کر کے دونوں ساتھیوں کو جنت میں داخل کر دیا میرے بھائیوں جنت بڑی نعمت والی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرا من داخل نامو جو داخل ہوگا وہ ایس ہی میں رہے گا مزہ ہی مزہ کرے گا ولا یبعث اور وہ کبھی تکلیف نہیں اٹھائے گا کبھی اس پر کوئی تکلیف اور مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا نبی علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں ابو ہو لا یبلا ابو ریرا جو ہمیشہ اس میں رہے گا وہ کبھی مرے گا نہیں آگے آپ نے ساتھ مایا اولا یبلا سے جنت کا لباس جو ملے گا وہ بھی اتنا بہترین ہوگا اتنا خوبصورت ہوگا آپ فرماتے ہیں وہ کپڑا کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا اس میں کبھی پسینے وغیرہ کی بات نہیں آ سکتی اتنا بہترین کپڑا اللہ تعالیٰ سب کو مستحق بنائے بھائی مستحق بننے کے لیے کچھ شرطیں ہیں آگے آپ نے فرمایا ولا اپنا شباب ابو ہریرا یہ بھی یاد رکھنا جنت میں انسان کو اللہ تعالیٰ جوان بنا کر کے داخل کرے گا جوان ہر انسان جنت میں جائے گا تو جوان بن کر کے جائے گا جنہوں سنا ہوگا اے امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ اپنے شمائل کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مذاق کا انداز بھی بڑا پیارا تھا ایک دن ایک بوڑھی عورت ایک خاتون بوڑھی آئی کہنے کی یا رسول اللہ ایمان لائی فلا عمل کیا فلا عمل کیا تو کیا ہم جیسے بوڑھی جس کو چند سال نیکیاں کرنے کی توفیق ملی ہے کیا ہم جیسے بوڑھی بھی جنت میں جائے گی کہ نہیں جانے پائے گی اللہ رسول نے فرمایا بوڑھی ماں یاد رکھو اللہ تعالیٰ کسی بوڑھی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اب بہت پریشان ہو گئی بوڑھی رونے لگی اور چاری لیے آئی تھی اسی لیے آئی تھی اللہ کے رسول بتا دے گا ہاں جنت میں جاؤ گی اور وہ اللہ رسول اللہ آپ نے فرمایا بوڑھی ماں کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی روتی ہوئی بیچاری واپس جا رہی تھی پھر نبی رہے صاحب نے بلایا کیوں رو رہی ہو اللہ کے رسول آپ نے بیان فرما دیا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی ہماری قسمت ہمارا برا نصیب کہ ہم بڑھاپے میں ہم کو ایمار و اسلام نصیب ہوا جوانی میں ہم کو اسلام نصیب ہوا ہوتا تو ہم بھی جنت میں پہنچ جاتی آپ نے ساتھ میں بوڑھی ماں بات اصل یہ ہے بوڑھی ہو کے تم نہیں جاؤ گی بلکہ جوان ہو کے جنت میں جاؤ گی عورت خوش ہو گئی تو آپ ساتھ رماتے ہیں اے ابو ہو رہا لا شبابہ شباب ہو وہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ انسان جوان ہو کر کے جنت میں داخل ہو گیا تو پھر کبھی وہ بوڑھا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے نبی رہے نے سانگ فرمایا جنت میں یہ تمہارے لیے جو درخت ہوں گے تو جنت میں سائے دار درختوں کا معاملہ یہ ہے یہ ہریالیاں اور اور یہ خوش نمائی کے لیے جو درخت ہوں گے آپ نے ساتھ رمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں ایک ایک ایک درخت اتنے بڑے اتنے ہرے بھرے اتنے خوش نما درخت اللہ تعالیٰ دیں گے کہ یسیر الرات کہ وہ محرت سرد انفیز دل ایک بہترین قسمتا سے بہترین قسم کی تیز رفتار سواری میں انسان اگر بیٹھ کر کے تیز رفتاری کے ساتھ اس درخت کی نیچے تل چلتا رہے تو آپ نے ساتھ مایا جنت کے ایک درخت کے ایک ساتھ کے نیچے جنت کا ایک درخت اور اس درخت کی ایک ساتھ اتنی لمبی ہوگی آپ نے ساتھ رمایا اللہ سو سال تک تیز رفتار سواری پر چلے گا لیکن ایک ساتھ کی مسافت اور سایہ ختم نہیں ہوگا اور یہ جنت کا درخت بھی کس کا ہوگا آپ نے ساتھ آبر شرط اے لوگوں یہ تمہارے درخت جو ہیں یہ لکڑیوں کے ہیں یہ لکڑیوں جنت کا درخت بھی لکڑیوں کا نہیں ہوگا ہاں، آپ نے ساتھ روایا جتنے درخت ہوں گے ہر درخت کا تنا اور اس کی شاخیں بھی اللہ تعالیٰ نے سونے کی بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ سب عمل کی توفیق نصیب فرمائی اکر کو لہٰذا الحمد للہ وقفا وسلام حضرت علی نبی صالح رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام شام ایک دن ارشاد فرمایا لوگوں ان نفل جنت لاغورا فن ان نفل جنت لاغورا فن امیر المومن علی نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا ہے لوگوں ان نفل جنت لاغورا فن یورا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها میں ایسے ایسے محل ہوں گے اللہ جنت میں ایسے ایسے محل ہوں گے یو راہروہام بات جنت کے محل اتنے عالی شان ہیں کہ جو جنتی جنت میں داخل ہو گیا ہے اگر وہ اس جنت میں داخل ہو گیا تو جہاں تک اس کی جنت پر آرخا ہوگی اور اس اپنے کمرے میں جنت میں بیٹھ جانے کے بعد باہر کی ساری چیزیں اس کو نظر آتی ہوں گی اور اگر کہیں باہر چلا گیا ہے جب پلٹ کر کے دیکھے گا تو اس کو اپنی ساری جنت اندر سے اس کی نظر آتی ہوگی اس کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی بلکہ باغ روایتوں میں تمہارا سات سو میل کا فاصلہ ہوگا سو میل کا فاصلہ ہوگا اور جدھر نجا اٹھا کے دیکھے گا ادھر اس کی ہورے اور اس کے بچے ہی اس کو نظر آئیں گے جہاں بھی چاروں طرف جدھر بھی نگاہ اٹھائے گا جہاں سے اس کو اپنی ہورے اور اس کو اپنے بچے جنتی نظر آتے ہوں گے نبی رہا نے جب رشا فرمایا اتنا علی شان محل اور جنت کا گھر تو ایک بدو کھڑا ہو گیا عام صاحب ایک رام تو بیٹھے تھے لیکن ایک بدو کھڑا ہو گیا رسول اللہ لمن ہاتھ ہی کیا ہم جیسے بے ہاتھوں کے لیے اور بھیڑ بکریوں کے چلانے والے اگر ایمان لا لیں گے تو ان کو بھی ایک جنت کا ٹھکانا ملے گا یہ محض کسی آپ کے ساتھیوں کو ملے گا یا رسول اللہ لمر ہات ہی یہ عالی شان محل یہ شان جنت کے گھر کیا ان لوگوں کو ملے گا آپ لوگوں کو کہ ہم جیسے بدو اور دیہاتیوں کو ملے گا آپ ساتھ اپنا یاد رکھو یہاں شہری اور دیہاتی کا معاملہ نہیں ہے چھوٹے اور بڑوں کا یہ گھر نہیں ہے چند امال ہے جو بھی تو ان امال کو کرے گا ایک گھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنا رکھے ہیں آپ ساتھ فرمایا لمر بل کنار آپ نے وہ یاد رکھو یہ کسی خاص مخصوص قسم کے لوگوں کا نہیں ہے یہ چند امان ہے جو بھی یہ چند نیکی نیکیوں کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ یہ جنتی محل ان کو عطا کریں گے نمبر ایک لیمن اتاول کلام پہلی شرط یہ ہے یہ شان محل ان لوگوں کے لیے ہے جو گفتگو کرتے ہیں تو اچھی کرتے ہیں میٹھی زبان استعمال کرتے ہیں اچھی زبان استعمال کرتے ہیں گیبت اور چنگلی میں اپنی زبان کو نہیں استعمال کرتے لڑانی چیزوں چیز اپنی زبان کو نہیں مشغول رکھتے گاڑی کو روچ نہیں دیتے کبر و شرک نہیں بکتے اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی باتیں کیا کرتے ہیں نمبر دو وہاں واقعام گریبوں کو مسکینوں کو بھوکھوں کو اور محتاجوں کو اپنے دوست کو کھانا کھلاتے ہیں نمبر چار ودا ودا و و مسیام مسیام یہ محل ان لوگوں کے لیے ہیں ودا و مسیام جو بڑی پابندی سے روزہ رکھتے ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے اکثر مسلمان بھائی آج اس بڑی رستے نہرو میں کیوں اور رمضان کا روزہ اگر رکھ لیے اب سال بھر مزید روزہ رکھنے کی نوبت نہیں آتی میرے بھائی زیادہ سے زیادہ نفع روزہ رکھنا یہ دن علی محل کا سبب بنتا ہے نبی علیہ ہر مہینے میں تین دن کا روزہ رکھا کرتے تھے چار کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ یہ ایام بیس کے روزے ہیں نبی علیہ ان کی بڑی پابندی کرتے تھے اور آپ نے فرمایا جس نے یہ تین دن کے روزے رکھ لیے اللہ تعالیٰ اسے مہینے بھر کا روزہ رکھنے کا جو سوا عطا کیا کرتے ہیں نبی علیہ السلام پیر کا اور اسی طرح سے جمعرات کا بڑا روزہ رکھا کرتے تھے نبی کے بہت سارے نفلی روزے ہیں ام المومنین رائے رضی اللہ تعالانہ فرماتی ہیں جب نبی علیہ نفلی روزہ رکھنے لگتے تو اتنا زیادہ رکھتے کہ ہم لوگ سمجھتی کہ شاید اب روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں اور جب آپ سرک کر دیتے تو کافی دن تک آپ ترک رکھتے بہرحال نفلی روزہ رکھنا اور روزہ رکھ جو نفلی روزوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے عالیشان مکان محل تیار کر رکھے ہیں آپ نے چوتھا وہ سنے آپ جب دنیا کے سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں تو رات کی تاریخ میں اٹھ کر کے تحجد کی نماز پڑھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تحجد گزار بنائے ذرا اپنے فلم دیکھنے پر فلم ٹی وی دیکھنے پر اور وی سی آر پر اور فارغ ہونے کے بعد سو جاؤ تو تحج کی نماز تمہارے لیے بہت آسان ہو جائے گی لیکن افسوس سر افسوس جب تک ٹی وی کے سارے چینل ختم نہ ہو جائے جب تک ہم سونا نہیں چاہتے لیے نماز فجر بھی ہمیں نہیں ملتی میرے بھائیو یہ جنت جو تیار کی گئی ہے یہ جنت جس کی خوبیاں آپ نے سنا ہے اور جس کی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یہ فری میں ملنے والی نہیں ہے آپ نے ساتھ رمایا جیسے امبیوا کانو یا ملون یہ جنت اس لوگوں کو مل رہی ہے جو نیکیاں کیے تھے نیکیوں کے بدلے میں یہ مل رہی ہے ساری زندگی کھیل کود میں لہو لئی میں لیانی چیزوں میں اور بے بیکار وقت ہم نے ضائع کر دیا کس چیز کے بنا پر ہم جنت پائیں گے نبی علیہ السلام رشاہ فرماتے ہیں اے بدو یہ جنت شان محل اندر بیٹھ گیا اندر گیا تو باہر کی چیزیں نظر آئیں اور باہر اگر چلا گیا ہے تو اندر کی ساری چیزیں نظر آئیں یہ ان خوش نصیبوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں سب لوگوں کے لیے ہیرے گہرے کے لیے نہیں یہ ان مخصوص لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں لیمن ابا بل کلام جو بات اچھی کرتے ہیں وہ ہاتھ کھانا کھلایا کرتے ہیں وہ دام امس وہ دام ہیں آپ جو کثرت سے نفلی روزہ رکھا کرتے ہیں اور نمبر چار وہ بل ونا سنے آپ جب سارے لوگ سوئے رہتے ہیں تو جو اٹھ کر کے تحجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں اعمال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو جنت کے جنت کے محل کے وارث بنانے والے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا وہ سارے اے مومنو ذرا جلدی کرو سستی اور کاہلی نہ کرو لاپرواہی نہ کرو یہ تمہاری زندگی برف کے مانند جا رہی ہے ایک ایک رات اور ایک ایک دن تمہاری زندگی کو ختم کرتے جا رہے ہیں یہ مخصوص ٹائم ہے اور اسی مخصوص ٹائم میں اگر تم نے کوشش کیا تو جنت حاصل کر سکتے ہو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ سارے ذرا جلدی کر لو کوشش کر لو لاپرواہی مت کرو سستی مت کرو وہ سارے ربکم اپنے رب کی مقررت اور بخشش کو حاصل کرنے کے لیے ذرا جلدی کرو قدم آگے بڑھاؤ وہ جنت سماوات اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہوگی اور یہ جنت کس کے لیے تیار کیا ہے سب کے لیے تیار نہیں ہے مستقین اور یہ جنت تیار کی گئی ہے صرف مستقین کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر تقوا آ جائے تقوا کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا اچھا، یہ جنت تیار کی گئی ہے مستقین کے لیے پرہیزگاروں کے لیے اور عزت مستقیل یہ جنت کی چند باتیں تھیں جو خوبیاں تھی جو ہم نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کی توفیق دے آپ نے ساتھ رمایا جو مرد مومن سات مرتبہ صبح شام جنت اللہ تعالیٰ چوبیس گھنٹے میں صبح شام سات مرتبہ دل لگا کر کے اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ سے جنت مانگتا ہے تو اللہ اس کو جنت دے دیتے اور جو انسان چوبیس گھنٹے میں صبح شام سات مرتبہ جہنم کے گھر سے اللہ تعالیٰ کے خوف و ڈر سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا دیا کرتے ہیں آواز ضروری ہے دعا ضروری ہے ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا کر دے ارحان جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے ارحان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے ارحان ہم نے جو بھولے بھٹکے ہیں ان کو ہدایت کی راہ لگا دے جو و بدھا میں مبتلا ہیں اللہ ان کو معاہد و متب سنت بنا دے مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا کلی عطا فرما فرما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله الله الله رحمكم يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم